اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں حج کے مناسق احکام ارکان دکھا دے اور توبوں کو قبول فرما بلا شبہ آپ توبوں قبول کرنے والے مہربان ہیں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی چل رہی ہے کہ جب انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی کرتے بھی رہے تعمیر تو ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول فرما میں نے کل قبولیت کے اوپر بات کر دی تھی کہ انسان بڑی سے بڑی نیکی بھی کرے تو اس کو چھوٹا سمجھے اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے تو اس کو بڑا سمجھے کہیں چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ ہو گیا اس کو بڑا سمجھے تاکہ اس ندامت ہو شرمندگی ہو اس پر بار بار توبہ مانگے استغفار کرے اور بڑی سی بڑی نیکی ہو تو اس کو چھوٹا سمجھے بطنی قبول ہوئی کہ نہیں تاکہ نیکیوں میں لگا رہے لگا رہے تو بڑی نیکی تھی یہ اور بڑے بندے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ اس قابل نہیں نیکی کی جیسے آپ کو چاہیے تھی لہذا آپ قبول فرمائیں دوسری دعا آج کی اے اللہ تعمیر تو ہو گئی اب اپنا فرما بردار بنا کے رکھیں اپنا اتباع والا بندہ خوشو و والا آجزی انکساری والا بات ماننے والا بندگی کرنے والا عبادت والا بندہ ہمیں اپنا بنا عجیب بات ہے یعنی ایک نیک کام سے وہ فارغ ہوئے ہیں تو اصل نیک کام تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے اب تعمیر بیت اللہ ہو گئی تو آدمی کہے اتنا بڑا کام کر دیا ہے اب اور بات کرنے کا کیا ہے اب لوگوں نے شوق میں آ کے محلے میں مسجد تو بنا دی جس کو اقبال نے لاہور والی مسجد کے بارے میں کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے تو مسجد تو بن گئی کوئی چند بندے سعودیہ تھے اپنے گاؤں میں واپس آئے مسجد بنا دی کی ہے لیکن مسجد بنانے والے بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تو یہ پھر تو فرما برداری نہ ہوئی کوئی عمارت تو مقصود نہیں ہے فرما برداری مقصود ہے تو فرمایا کہ اللہ عمارت بھی بنا دی تیرے گھر کی اب وجالنا مسلم لکھ ہمیں اپنا فرما بردار بنانا تاکہ جو بھی حکم ہو جب بھی حکم ہو تو ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے ہر وقت ہمت اور حوصلے کے ساتھ تیار رہیں اصل بات یہ ہے کہ اس موضوع پر اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسی صلاحیت فرما بنا دے پیدا کر دے کہ آپ کے فرما بردار بنے آپ کے اتباع والے بنے حوصلہ ہو ہمت ہو دل میں ایسی جگہ ہو کہ آپ کا حکم جیسے آئے تو اس کو قبول کرنا اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو تو دعاؤں میں بڑی پھر برکت ہوتی ہے وہ اس کی بڑی تاثیر ہوتی ہے وہ بعض دفعہ جیسے دعا ہم کر رہے ہیں تو کہاں جا رہی ہے نظر نہیں آ رہی ایسی اس کی قبولیت کے اثرات بھی ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے اور انسان وہ اس دعا کی برکت سے بہت اچھے اچھے کارنامے اس کے مقدر میں ہو جاتے ہیں فرمایا مسلم ہی لکھ اب دوسری دعا کیا کی نیک کام کیا نا اور جو بھی بندہ نیک کام کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو پھر انسان دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی ہے اب جیسے حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد دعا رد نہیں ہوتی یا جمعے میں بہت ساری گھڑیاں ہیں جمعے کی ادائیگی کے وقت دعا قبول ہوتی ہے ایسی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے ذکر و اذکار کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھنے سے اس کے بعد دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے اور بہت سارے مقامات یا گھڑیاں ایسی چیزیں ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں ایک نیک کام کر کے تعمیر کعبہ ایک نیک کام ہے تو دعا مانگی جا رہی ہے مسلمئی نے لکھ اللہ اس نیک کام کو قبول فرما اور ہمیں آئندہ کے لیے بھی اپنا فرما بردار بنا یعنی آئندہ کے لیے جو دعا مانگی جا رہی ہے ایک نیک کام کر دیا اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے نیک کام کرنے کے بعد تو دعا بھی پھر نیکی کی ہی مانگی جا رہی ہے ایک نیک کام کر دیا اس کو قبول فرما آئندہ کے لیے بھی اللہ ہمیں نیک بنا ہمیں مسلمان اتباع مسلم مسلمان کا مانا ہے فرما بردار بات ماننے والا اتباع والا تو اپنے لیے بھی اس نے ایک کام کے بعد اتباع کی دعا مانگی جا رہی ہے وہ منصریت مُسْلِمَةً لَكَ اور ہماری اولاد میں سے بھی ہماری اولاد میں سے بھی ایک معقول جماعت اپنی فرما بردار بنا کہ وہ اولاد بھی مسلمان ہو مسلمان بئی معنی کہ وہ صحیح معنی میں حقیقی مسلمان ہو اور مسلم کا معنی میں نے ابھی عرض کیا نا بات کو ماننا فرما بردار ہونا اتحاد والا ہونا اتباع والا ہونا تو بجالنا مسلم ہی نہیں لگ ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا دیکھو یہ ایسی چیز مانگی جا رہی ہے کہ اس چیز کی مانگنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے ذمہ ہے اسلام مانگنا اسلام کے مطابق عمل کی توفیق مانگنا اس کے اوپر استقامت کے ساتھ رہنا یہ مکلف انسان کے ذمہ ہے کہ اپنے لیے اسلام فرما برداری اتباع عاجزی تقوی یہ مانگے جب کہ اتنا بڑا کام کیا ہے تو لوگ تو رزق بھی مانگتے ہیں وہ سوال ہو چکا ہے پہلے اب بار بار اس کے سوال کی ضرورت نہیں ہے عمامن دعوتن فل رضی اللہ علیہ رزق تو ملے گا جہاں بھی جائے گا رزق ملے گا تو رزق مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ملے گا یہ اسباب خود بناتا رہے گا کچھ کرتا رہے گا اور وہ فیصلے ہوتے رہیں گے یہ لکھ نہیں دیا گیا اس کے لیے صحیح کی ضرورت ہے ولزین جاہد فینا اللہ دی اللہ ہمیں راضی کرنے کے لیے آپ کوشش کریں گے کریں گے پھر ہم راضی ہو جائیں گے پھر راستے کھول دیں گے ہدایت کے تو اپنی رضا اخروی کامیابی کے لیے جوہد کو لازم قرار دیا اور رزق کی بات آئی تو فرمائیے ہمارے ذمہ ہم نے دینا ہے آپ کو رزق بہت سے لوگ کام کرتے ہیں انہیں اس لیے رزق ملتا ہے بہت سے لوگ کام نہیں کرتے انہیں پھر بھی رزق ملتا ہے وہ لکھا ہوا ہے ان کا جس طرح جس انداز میں ایسے ان کو مل رہا ہے علماء نے حدیث کی روشنی میں مسلم کی تعریف کی ہے کہ مسلمان ہوتا کون ہے فرمایا المسلم من سلم من ہی و ہی حدیث پاک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کامل وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ سے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں ایک اور حدیث میں فرمایا کہ کامل مومن وہ شخص ہے کہ جس کی تکلیف جس کی اعزاز سے اس کے پڑوسی محفوظ رہیں کہ پڑوس سے پتہ چلتا ہے یہ شخص کتنا اچھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ والا مقولہ اور سفر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا رفیق سفر ہے اور تیسری معاملات کے اعتبار سے لین دین کے اعتبار سے انسان کا اندازہ ہوتا ہے ایک اور مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے جہاں تعریف کی تو فرمایا ان ابراہیم کان امتن کان طلّہ حنیف ولم یقم المشرقین شاکر الم اجتباہ و ہدا الاثرات مستقیم عجیب بات ہے آپ غور کریں گے انشاءاللہ سمجھ آئے گی بات فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانت اللہ حنیف ولم یقم المشرقین ابراہیم ایک جماعت ہے حالانکہ وہ فرد واحد ہے ابراہیم علیہ السلام ایک جماعت ہے قانت اللہ حنیفہ یکسو ہو کر اللہ کی بات کرنے والے ولم یقم المشرقین شرک والوں میں سے نہیں تھے شاکر النّوم اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعامات کیے اس کے شکر گزار تھے شاکر میں اجتبا ہو وحدا ہو الاسرات مستقیم ہم نے پھر ان کو ان خوبیوں کی وجہ سے جو بھی بیان کی ان خوبیوں کی وجہ سے ہم نے پھر اس شخص کو منتخب کر لیا اپنا پیغمبر بنانے کے لیے اپنا خلیل بنانے کے لیے تو واحدہ ہو الاسرات مستقیم اور پھر سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی ان کی تو جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کانا امتن وہ تو فرد واحد ہے والد بھی ساتھ نہیں آئے تو ان کو یہ کیوں کہا گیا کہ یہ ایک جماعت ہے علماء نے اس کی بہت تفسیریں لکھی جو سب سے مجھے تفسیر پسند آئی ہے وہ یہ کہ یہ ظاہراً تو ہے ایک لیکن اس کے ہر دور میں کارنامے ایسے ہیں کہ جیسے کہ ایک جماعت کے کارنامے ہوتے ہیں کہ ادھر پورا علاقہ ایک طرف اور ادھر ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ والد کہہ رہا ہے لار جمن جرنی یا ہم پتھر سے تمہیں سنسار کر دیں گے یہ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹ رہے تو عید کی بات اپنی جگہ پر ہے آپ ہمیں ماریں گے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے انہوں نے کہا ہم آگ میں جلا دیں گے اور تمہارا وجود بھی نہیں رہے گا ذرہ بھی نہیں رہے گا راگ بن جائے گی اڑا دیں گے کہا کوئی بات نہیں ایسا کر تو یہ یہ دیکھو ایک پورے ملک بادشاہ بما عملہ بما فوج بما پولیس بما کل ذالک اور ان سب کے مقابلے میں ایک شخص ہے تو یہ ایک شخص ہے لیکن اس کا کارنامہ ایسا ہے جیسے پوری جماعت کا ہوتا ہے اس لیے قرآن مجید نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں فرمایا ان ابراہیم کا نا امتن یہ تھے تو فرد واحد لیکن ان کے کارنامے جماعت کی طرح تھے یہی بات تعمیر کعبہ میں کہ دو بندے تو گھر کی تعمیر نہیں کرتے لیکن یہاں ہو گئی ہے اور ادھر شیطان کو تو آج کل کے سارے مسلمان مل جائیں تو شیطان کو تو بھگا نہیں سکتے یہ کیسے مسلمان تھے کہ راستے میں رکاوٹ بنی اور چھوٹی سی کنکری ماری اور شیطان بھاگ گیا کہ اللہ کے خلیل کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے یہاں سے جانا پڑے گا بستر بوری اٹھا کر تو ان ابراہیم کانا امتن ان کے کارنامے ایسے تھے جیسے ایک جماعت کے کارنامے ہوتے ہیں تو دعا مانگی جا رہی ہے اے اللہ ہم کو فرما بردار بنا وہ منظر مسلم اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں آپ اپنا فرما بردار بنائیں اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنائیں ہم اپنی اولاد کے لیے پتہ نہیں کیا کیا مانگتے رہتے ہیں اور پھر اس کے نملنے میں مایوس بھی ہوتے رہتے ہیں کہ وہ فلاں عہدہ فلاں یہ چیز فلاں یہ چیز یہ ہو جائے گا بری آدم وہ کتنا بھی مل جائے گا تو یہ تو سیر نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی اس کی لالچوں کو قبر جا کے پورا کرے گی اس کو دو وادیاں بھی اگر سونے کی دی دی جائیں تو تیسری وادی کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اس کو یہ اس لالچ عجیب چیز ہے آرزوئیں عجیب چیز ہیں کہ انسان کی عمر ساٹھ ستر سال ہو گئی اور پھر بھی کے کے بنڈل باندھ اس نے رکھی ہوئی یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں نظر نظر قدم سوئی مرکز نظر سوئی دنیا کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے اسے اندازہ نہیں ہو رہا پر میں ربنا وجالنا جالنا مسلم لکھ امن سلیت نا امتم ہماری اولاد کو بھی نیک بنا تین چیزیں ہیں صدقہ جاریہ دوستوں ایک تو کوئی اچھا کام رفائی کر دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کوئی کنواں کوئی ایسی چیز اور دوسرا کہ کسی کو اچھی بات سمجھا دی پڑھا دی دین کی بات اور وہ پیچھے لوگوں کو بتا رہا ہے تو وہ پڑھاتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا اور تیسری چیز نیک اولاد تو نیک اولاد کب ملے گی جب اولاد مانگ رہے ہیں تب بھی نیک مانگے ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرآر تعین وجعلنا للمتقین امام اے اللہ ہماری بیویاں ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا انہیں نیک بنا وجعلنا اللہ اماما پھر وہ پرہیزگار جب نیک ہوں گے تو پھر لوگوں کی رہنمائی کریں گے تو نیک اولاد جب مانگیں گے اولاد کے لیے نیکی مانگیں گے امت مسلم تو جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اور کسی نے دعا نہ بھی کی تو پھر بھی ہمارا پیچھے سرمایہ تو ہے نا کہ نیک اولاد ہے وہ دعا کرتی رہے گی اور پہنچتا رہے گا ثواب تو مسلم اے اللہ مجھے بھی اپنا فرما بردار بنا میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا وہ ارے نا سکنا اے اللہ ہم کو حج کے مناسب دکھا دے عربی زبان میں عجیب گہرائی ہے مناسک نسخ سے ہے نس کا لغوی معنی ہے کپڑے کو اچھی طرح دھونا اس کو بالکل صاف کرنا اور اس پہ ایک داغ دھبا بھی نہ رہے اصل نس کا ترجمہ یہ ہے پھر اس کو ارکان حج کے لیے استعمال کیا اور قربانی کے لیے استعمال کیا کو اللہ امت سکل رسم آپ دیکھیں قرآن مجید کی تشبیح اے اللہ ہمیں ارکان حج دکھا دے ارکان حج حج کے احکام حج کے مناسب دکھا دے کیونکہ حج کے ہر ہر نسخ ایسا ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد انسان ایسا صاف ستھرا ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی مل مل کے رگڑ رگڑ کر سرف اور برش اور بلیچوں کے ساتھ اپنے کپڑے کو صاف کرے تو کپڑا صاف ستھرا اور اجلا ہو جاتا ہے ایسے ہی ارکان حج میں کوئی شخص شو خضو کے ساتھ عمرے اور حج کے ارکان کو احکام کو ادا کرے تو صاف ستھرا کپڑا دھویا ہوا یہ ہو جائے گا اس لیے تشویح دی اے رب ہمارے ہم کو حج کے ارکان اور مناسک دکھا دے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ عظل فرنا صبل یا تو کرے جان آپ اعلان کریں کہ لوگ حج کے لیے آئیں لوگ پیدل بھی آئیں گے سواری کے ساتھ آئیں گے کمزور بھی آئیں گے موٹے تازی بھی آئیں گے آپ اعلان کر دیں کہا حضرت کیسے اعلان کون آئے گا بہرحال اعلان ہو گیا اور سنا ایک عجیب بات ہے کبھی عرض کریں گے انشاءاللہ جو ابھی بات کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو جبراہیل علیہ السلام آ گئے کہ ارکان ارکان حج دیکھنے ہیں مناسب حج دیکھنے ہیں چلو میرے ساتھ یہ منا ہے ادھر حج ہونا ہے پھر یہ مزدلفہ ہے ادھر جانا ہے پھر یوں کرنا ہے تو پھر عرفات کے میدان میں لے گئے کہ آپ کو پتہ ہے یہ عرفات کا میدان ہے جہاں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کی اکٹھی ملاقات ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نیچے بھیجا تھا اور ربنا سلم انفسنا یہاں پڑھا تھا یہ وہ جگہ ہے کیا آپ نے ارکان مناسب کے حج پہچان لیے جبراہیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عرض کیا کیا ابراہیم آپ نے مناسب کے حج پہچان لیے عرفنا میدان عرفات میں ابراہیم علیہ وسلام نے جبراہیل کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا عرفنا ہم نے پہچان لیے اسی عرفنا کے لفظ کو اللہ رب العزت کو ایسا پسند آیا کہ اسی میدان کا نام میدان عرفہ ہو گیا پہچانا ہوا بعض علماء نے اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے اور وہ بھی بڑی عجیب ہے کہ میدان عرفات کو میدان عرفات کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ایسی عجیب جگہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بالکل سروں کے قریب اللہ رب العزت اپنی رحمت و فضل کے ساتھ نیچے تشریف لے آتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو بخوبی پہچان لیتا ہے کہ کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہ رہا ہے اور بندے اپنے رب کی رحمت کو پوری طرح پہچان لیتے ہیں کہ آج سب کچھ ہی معافی ہو گئی ہے تو میدان عرفات کو اس لیے میدان عرفات عرب عرب کو عربی زبان میں کہتے ہیں پہچاننے کو تو فرمایا ورنا منا سکنا اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ حج کے احکام بڑے مشکل ہیں آپ حج اور عمرے کی ادائیگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں اس میں پہلا لفظ یہی ہے کہ اللہ آسان فرمائے اے اللہ اور کسی نماز کے لیے زکوٰۃ کے لیے روزے کے لیے حالانکہ مشکل ہوتا ہے کھانا پینا بند ہوتا ہے اس میں آسانی کی دعا نہیں ہے حالانکہ آسانی تو مطلوب ہے ان میں گویا معلوم یہ ہوا کہ اس عبادت میں مشکل زیادہ ہے جیسے ہی عمر بحرام باندھا تو دعا کرنی ہے آسانی آسانی آسانی کیونکہ اس کے احکام مشکل ہیں کہیں غلطی ہو جائے گی اور بڑے بڑوں سے تھوڑی بہت بھی غلطی ہو جائے گی تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب مناسک سارے سمجھ لیے تو فرمایا تم علینا یہ بڑے عجیب مشکل احکام ہے رب ان میں کہیں صاحب کہیں غلطی کہیں ہو جائے گی معاف فرما دے اس کی ادائیگی میں ارکان حج کی عمرے کی ارکان کی ادائیگی میں جو غلطیاں صاحب ہو جائیں تو یار آپ معافی کی درخواست ہے اس لیے کہ آپ کی شان یہ ہے کہ نکان الرحیم آپ توبہ کو قبول کرنے والے مہربان ہیں